بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلا سیدی و سیدی مرشدی مرشدی انوری رحمت محمد احمد صلی اللہ علیہ وعلا علیہ و صحابی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے صاف ستھرائی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس شخص کو جو صاف ستھرا رہتا ہے اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے اس شخص سے کیونکہ جب وہ صاف ستھرا رہے گا اچھا صاف ستھرا رہے گا کہاں سے رہے گا اگر صاف ستھرا رہے گا تو جسم اس کا صاف ستھرا ہے لیکن اسے صاف ستھرائی کہاں سے آئی اس کے اندر دل میں جب ہم گندے ہو جاتے ہیں اور ہمیں کراہت ہوتی ہے جب کوئی ہمارے پہ کوئی گندگی لگ جائے اور گندگی لگنے کے بعد ہمیں بار بار دھیان آتا ہے یہ میرے گندگی رکھ گئی یہ میرے گندگی لگ گئی تو ہم اس کو بار بار سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو دھونا ہے اس کو صاف کرنا ہے جب تک ہمارا جب تک وہ ہمارے جسم سے ہٹ نہیں جاتی تب تک ہم اسے صاف کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ہے نا اسے کہتے ہیں صفائی کا پسند کرنا ہے نا ارے یار یہ تو بہت صفائی پسند آدمی ہے ایسا کہتے ہیں نا کیوں وہ بار بار اگر گندگی لگ گئی اس کے جسم پہ یا اس کے کپڑے پہ تو اسے بار بار صاف کرتا رہتا ہے جب تک اس گندگی کو صاف نہ کر دے سمجھو یہ بار بار کام کرنا ایک بار دھو دیا پھر اس نے دوبارہ دیکھا ارے تھوڑا سا رہ گیا پھر صاف کرا پھر دیکھا ارے ابھی بھی تھوڑا سا دھبا رہ گیا پھر صاف کرا وہ بار بار دیکھتا رہتا ہے کئی بار دیکھا نا آپ نے کئی منٹ تک انسان جو ہے اپنے آپ کو چیک کر دیتا ہے کئی گندگی تو نہیں لگی مجھے یہ کہاں سے آئی اس کے اندر یہ بار بار صاف کرنے کی جو فکر ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جانتے ہو کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں اس کے دل سے کیونکہ اس کا دل اس کو بار بار گرا ہے گندگی رہ گئی لگی ہوئی صاف تو کر لے گندگی رہ گئی لگی ہوئی صاف تو کر لے وہ اس وقت تک اس گندگی کو صاف کرے گا جب تک وہ گندگی پوری طرح سے صاف نہ ہو جائے تو اس کا مطلب اس کا دل اسے کہہ رہا ہے کہ صاف کرو صاف کرو صفائی کرو صفائی کرو صفائی کرو اس کے دل کے اندر صاف ستھرائی ہے صاف ستھرائی ہے تو صاف ستھرائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفائی کو پسند کرتا ہے صفائی کہاں سے آتی ہے صاف ستھرائی کی محبت کہاں سے آتی ہے دل سے ہوتی ہے ہے نا ایک آدمی صاف ستھرائی کو پسند کر رہا ہے اس کے دل کے اندر صاف ستھرائی ہے تو وہ اپنا آس پاس بھی صاف ستھرا رکھے گا ورنہ اسے پریشان ہوتا رہے گا گندگی دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے جیسے کہ آج کل میں گلی سے نکل رہا ہوں نا مجھے ہیزیٹیشن سی ہو رہی ہے برا سا لگ رہا ہے کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی کسی سے برائی مطلب میں خود نکل رہا ہوں تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ادھر بھی گندگی پڑ رہی ہے کہاں جاؤں کدھر جاؤں کدھر ہے نا آپ جب آپ لوگ بھی نکل رہے ہوں گے آج کل ہڑتال چل رہی ہے نا پورا بھاری پڑا ہوا ہے سب کا تو بہت عجیب سا گندا گندا سا محسوس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سب بہت ہی گندگی ہو ہے نا آس پاس تو میں جب نکل رہا ہوں تو عجیب سی جو ہے بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں کپڑے خراب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا ہے نا کپڑوں پہ گندگی لگے کیونکہ میں جب جاتا ہوں تو نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہوں زیادہ تر تو جب میں جا رہا تھا جاتا ہوں تو میرے دل پہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں ناپاک نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو پائی کیونکہ مجھے دوبارہ سے وقت بچ جائے وقت خراب ہوگا مجھے دوبارہ سے جا کے کپڑے بدلنے پڑیں گے صفائی کرنی پڑے گی پھر جا کے نماز کے لیے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ نماز ہم گندی حالت میں نہیں پڑھ سکتے تو دو چیزیں ہو گئی یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صفائی کو ہے نا اور صفائی رکھنے والے کو اور اللہ تعالیٰ پسند اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے صفائی کیا ہے آدھا ایمان ہے صفائی آدھا ایمان ہے تو یہ صفائی آدھا ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جب صاف ستھرے رہو گے تو تم نماز کے لیے جلدی جلدی بھاگو گے اور تمہیں نماز کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے دل پہ یہ رہے گا کہ ارے میرے کپڑے خراب ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا بہت سے لوگوں سے پوچھیں گے نا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ارے یار وہ کپڑے صحیح نہیں رہتے نپاک رہتے ہیں پیشاب کہیں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑ جاتا ہے نا اس لیے وجہ سے ارے تو بھائی صاف ستھرے رہا کرو بیٹھ کے پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا ہے کھڑے ہو کے کرو گے تو چیٹیں آئیں گی آئیں گی تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا گندگی کا معاملہ ہے اس کے دل کے اندر صاف ستھرائی کی وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے نا اس بات کو کہ میں کھڑے ہو کے جب پیشاب کروں مجھ پہ چھینٹیں آئیں گی پھر بھی وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے دل میں ناپاکی کی ہے نا محبت ناپاک اس کے دل میں صفائی کی محبت نہیں ناپاکی کی محبت ہے ارے ہونے دے یار کر رہے پیشاب تو ہو ہی رہا ہے لیکن جو شخص بیٹھ کر پیشاب کرے گا اس کے کپڑوں پہ چھینٹیں نہیں آئیں گی چھینٹیں دور جائیں گی الگ جائیں گی لیکن جو کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا اس کے کپڑے پہ چھینٹیں آنے کے زیادہ کیونکہ جب بوند پیشاب رکتا ہے ختم ہوتا تو اس کی بوندیں جو ہے کپڑوں کی طرف ہی پڑتی ہیں گرتی ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ رہا یہ سمجھنے والی بات ہے تو اس کا مطلب اسے معلوم ہے کہ کپڑوں پہ گندگی آ کے گرتی ہے جب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں میں پھر بھی وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے ناپاکی کی محبت ہے ناپاکی کی محبت ہے اور صفائی کی محبت نہیں ہے وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے مطلب وہ گندہ دل سے بھی گندا آدمی ہے حالانکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے میں صرف ایک لوجیکل بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے دل کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں دیکھو ہم سب بیمار ہوتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی بیماری سے ایک تو ہوتا ہے جسمانی بیماری جسمانی بیماری میں نزلہ ہو گیا کھانسی ہو گئی آنکھوں میں آنکھوں کی کمزوری ہو گئی کان سے کم سننا ہو گیا ٹھیک ہے ڈائجیشن کی پرابلم ہو گئی پیر میں درد ہاتھ میں درد کیلشیم کی کمی یہ ساری بیماریاں ہیں نا کسی کو کوئی بیماری کسی کو کوئی بیماری اسی طرح سے ہماری ہماری روح جو ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے ہماری روح بھی کیا ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے وہ بیماری کیسی ہوتی ہے وہ بیماری ہوتی ہے غصہ کرنا کسی سے کسی سے دشمنی رکھنا چوری کی عادت گندگی کی عادت گندی چیزوں سے محبت مطلب شراب گندے کام گندی چیزیں گندی چیزوں کا استعمال کرنا نشہ کرنا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا گندگی سے محبت ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جادو کے لیے گندے کام کرتے ہیں جادو کرنے کے لیے جادو ٹونا کرنے والے گندا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ جو ہیں ان کے دل میں ناپاکی کی محبت ہو جاتی ہے اچھا جو لوگ ہم لوگ کچھ لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں کچھ لوگ کم بیمار ہوتے ہیں جو کچھ لوگ کم بیمار ہوتے ہیں انہیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا جیسے اس کسی کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے پیروں میں بڑا درد رہتا ہے اب اسے یہ بیماری بیماری نہیں لگ رہی وہ کہہ رہا وہ ہوتا رہے ہوگا لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا حالانکہ جب جائے گا تو اسے بتائیں گے بھائی آپ کی جو ہے خون میں یہ کمی ہو گئی ہے اس لیے پیروں میں درد ہو رہا ہے یا آپ کی کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے اس لیے درد ہو رہا ہے وہ اپنا آپ جو ہے اس اپنے آپ کو سوچا تو صحیح ہو لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے میرے پیروں میں درد رہتا اس کا مطلب وہ صحیح پوری طرح سے نہیں ہے ہم لوگوں میں بھی روح کی بیماریاں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر روح کی بیماری ہوتی ہے اس شخص کو اپنی اس روح کی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے دوائی کرنی چاہیے وہ دوائی کہاں سے ملے گی وہ دوائی ملے گی نبی علیہ السلام کے طریقے میں جیسے کہ میں ابھی مثال کے طور پہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ کھڑے ہو کے جب پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کی چھینٹیں آ ہی جاتی ہیں چاہے کتنی بھی کوشش کریں لیکن آ ہی جائیں گی کپڑوں کے اوپر اور جو بیٹ کے پیشاب کرتا ہے وہ بچتا ہے ٹھیک ہے وہ بچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا استنجا استنجا استنجا کیا کیا کرو کرو لیا لینا ہوتا ہے پانی سے صفائی کرنا یا مٹی کے ڈھیلے جو ہوتے ہیں اس سے صفائی کرنا تاکہ صاف ہو جائے وہ پانی جو پیشاب کے قطرے ہیں بعد میں جو نکلتے ہیں ان کی صفائی ہو جائے یہ مٹی کے ڈھیلے سے صفائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک ہی ڈھیلے سے نہیں ہے کم سے کم دو تین ڈھیلے سے یہ سنت طریقہ ہے دو تین ڈھیلوں سے استعمال کرا جائے سنت طریقہ ہے تین ڈھیلوں کا استعمال کر کے اسے صاف کیا جائے پوری طرح سے اب ان ڈھیلوں سے صاف مٹی کے جو نرم ڈھیلے ہوتے ہیں ان سے ان کے بتلا رہا ہوں گیلے ڈھیلوں سے نہیں سوکھے ڈھیلوں سے گیلے ڈھیلوں سے تو اور ناپاکی پڑے پھیلے گی مٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈھیلوں نے کہا جاتا اب یہ چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام نے بتائی کیا بتائی کہ بھئی آپ جو ہے یہ تو ہو گئی ظاہری یہ تو ظاہری بات ہو گئی کہ آپ مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کر دیں گے اس کی صفائی ہو جائے گی لیکن جب آپ صفائی کر رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں اسے صاف کرنے کے لیے تو آپ کے دل میں اس کی محبت ہے نا کہ میں صاف ہو جاؤں تو آپ کا دل بھی تو صاف ہو گیا جب دل صاف ہوتا ہے جس انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے صاف ستھرا انسان کہلاتا ہے ہاں اس کے اندر اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اسے ان بیماریوں کو بھی دور کرنا پڑے گا جیسے غصہ آنا کسی سے نفرت کرنا کسی سے ہرس کرنا یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت صاف ستھرائی پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا اور دوسروں کو برا سمجھنا یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے کہ ابھی یہ تو کہنا دور پہ رہے جلدی سے دور ہٹ مجھ سے یہ بھی ایک بیماری ہے اس کے اندر جو اس کے دل کی ایک بیماری ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میں بہت اچھا سمجھدار ہوں اور دوسرے بے وقوف ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے ٹھیک ہے دوسروں پہ اپنے آپ پہ خوش ہونا کہ میرے میرے کو جو ہے میں جو ہے اچھے انداز کا اچھے انداز کی بات کرتا ہوں دوسرے اچھے انداز کی بات نہیں کرتے یا دوسرے بے وقوف ہیں یا دوسروں کو اتنی سمجھ نہیں ہے یہ بھی ایک بیماری ہے دوسروں کو پہ اوپر دوسروں کے اوپر غصہ کرنا یہ بھی بیماری ہے کل ملا کے میں یہاں پر بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ بیماریوں کا نام ہے پھر میں نے اپنی شروعات جو کری تھی بات کی وہاں پر آپ لوگوں سے جو شروعات کر رہا تھا میں بات کی وہ کہہ رہا تھا کہ کافی وقت سے میں یہاں پر صفائی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں صبح بیٹھتا تھا پڑھانے پھر پڑھاتا تھا پھر جو ہے کلاسز کا جو ہے روٹین ایسا تھا کہ میں صفائی نہیں کر پا رہا تھا اور مجھے دیکھ دیکھ کے دقت ہوتی تھی برا لگتا تھا محسوس ہوتا تھا آج میرے پاس موقع تھا تو میں نے صفائی کری یہ اس کا جو دخل ہے کوئی سرکاری دخل نہیں ہے اس کا دخل صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ادا کی جائے میں کسی کی دیکھا دکھائی نہیں میں نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا اچھا باہر کی طرف میں نے آج خصوصی طور پہ ضروری طور پہ اپنے باہر کی طرف سے بھی جھاڑو لگائی اس کی وجہ کیا ہے میرے دل میں یہ رہی تھی نبی علیہ السلام کا حکم ہے میں نے نبی علیہ السلام کا حکم پورا کیا کل ملا کے کیوں نبی علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آگے کے گھر کے آگے کے حصے کو صاف رکھو کیا ہم کرتے ہیں سب نہیں کرتے نا اچھا میں کرتا ہوں لیکن جو کوڑا ہے بار بار آ جاتا ہے اڑ کے ہوا چلتی ہے تو آگے کی طرف بڑھتا ہے تو آپ ایک دفعہ تو سنت ادا کر دو بھائی وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے ہوا تو ہماری سن ہماری طرف سے تو سنت ادا ہو جائے گی کہ ہم ہم نے ایک دفعہ تو صفائی کر دی ہمیں اس کا تو ثواب مل جائے گا اور تم جانتے ہو یہ ایسی سنت ہے صاف ستھرائی اپنے گھروں کی اور اپنے گھر کی تو ہر کوئی کرتا ہے گھر کی پتہ کیوں کرتے ہیں یار مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے ہے نا لیکن اس لیے نہیں کرتا کوئی صفائی کہ میں اپنے نبی کی سنت ادا کر لوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی رکھا کرو صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے لوگ بہت صفائی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں بھائی مہمان آئیں گے تو برا لگے گا مہمانوں کو مہمانوں کی فکر ہے اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے صاف ستھرائی رکھنے والوں کو مکو ہے نبی علیہ صاحب کیا ایمان صاف ستھرائی آدھا ایمان ہے کیا ہم اس وجہ سے صاف ستھرائی کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو اچھا اچھے کپڑے پہننا بھی دین بن سکتا ہے کیسے اس لیے کہ آپ یہ کرو کہ لوگ باغوں کو مجھ سے سے میرے گندے کپڑوں پریشانی نہ ہو یہ سوچ کر کہ لوگ باغوں کو میرے گندے کپڑے دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو برا لگ جاتا ہے یار کیسے گندے کپڑے پہن کے آ گیا ہمارے پاس اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صاف ستھرائی پسند کرو کپڑے بھی صاف رکھنا اچھا حکم میں آ گیا اسی حکم میں آ گیا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن لو آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہے ہو صاف کپڑے اچھے کپڑے پہن لو دکھا لیکن لوگ باغ آج کل کیسے کس لیے پہنتے ہیں کپڑے اچھے جانتے نا یہ بات ہے نا آپ جب اپنے کپڑے پہنتے ہو پتا اس میں بھی گناہ کما رہے ہوتے زیادہ تر زیادہ تر عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کپڑے جب پہنتے ہیں تو پتہ کیا وہ دیکھے گا تو کہے گا بڑے اچھے سوٹ لے آیا تو کہاں سے لایا دماغ پہ یہ چل رہا ہوتا ہے نا حالانکہ آپ جب کپڑے پہنے یہ گناہ میں یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے ایسا کیوں سوچا نعمت میں نے دی تھی تجھے تو نے میرے لیے کیوں نہیں پہنا کپڑے تو نے یہ اس لیے کیوں نہیں پہنے کپڑے کہ اللہ خوش ہوگا میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میرے بندے نے میرے دیے کپڑے پہنے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جب بادشاہ کوئی بادشاہ کسی فقیر کو ہم فقیر ہیں نا اللہ کے در کے بادشاہ جب کسی فقیر کو اپنے دربار میں بلا کے کہتا ہے یہ لو بھائی کپڑے پہنو اور پہن کے آؤ ہمارے دربار میں تو بادشاہ اس سے کیا چاہتا ہے بادشاہ چاہتا ہے میں دیکھوں تو میں نے جو کپڑے پہنے تھے اس میں کیسا لگتا ہے آدمی اس کی جو غریبی تھی میں نے اس کو دور کری اس کے پاس جو پھٹے پرانے کپڑے تھے وہ دور کر کے میں نے اچھے کپڑے دیے تو بادشاہ خوش خوش ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن وہ فقیر کپڑے پہن کر بادشاہ کے پاس نہ جا کے لوگوں میں دکھاتا پھر رہا ہے دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ بادشاہ انتظار کر رہا ہے بادشاہ کہہ رہا میں آئیں گے کتنے لگے میری طرف آئیں گے میری طرف آئیں گے بادشاہ کا دربار کون سا ہے مسجد مسجد بادشاہ حقیقی کا دربار ہے اللہ کے جیوا کون بادشاہ ہے کوئی بادشاہ نہیں سلطنت کس کی ہے ساری سلطنت اللہ کی ہے ساری کائنات اللہ کی ہے اس کے جیوا بادشاہ ہی نہیں کوئی اب ہم فقیر ہیں اللہ کے یہاں کے ہم نے کپڑے پہننے کے بعد کہاں جا رہے ہیں پارٹی میں جا رہے ہیں دکھانے نماز پڑھنے گئے اسی لیے کہا گیا ہے یہ سنت ہے کہ جب کپڑے پہنو اچھے تو اللہ تعالیٰ کے کے ہاں شکر کی نفل ادا کیا کرو سنا ہے کہ شکرانے کی نفل ادا کرنی چاہیے نئے کپڑے پہن کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں کپڑے دیے کیا ہے ہے وہ یہی جو چیز کہ کہ اللہ آپ آپ نے نے دیا دیا بادشاہ کی حاضر بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے الحمد للہ آپ نے بہت اچھے کپڑے دیا ہمیں ہم کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے بہرحال واپس میں ایک ٹاپک پہ آتا ہوں ایک ٹاپک بتلا رہا تھا میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کیونکہ میں بزی رہتا تھا صاف ستھرا صاف ستھرائی نہیں کر پا رہا تھا میں بزی رہتا تھا آپ لوگوں کو پڑھانے میں آپ کے ٹاپکس کو سوچنے میں کہ کیا بتلانا ہے کیا نہیں بتانا دوسری چیز ہے تو جو بدھ جیوی ہوتے ہیں جیسے میں بدھ جیویوں میں سے مطلب میں شاید جسمانی محنت نہیں کرتا ہوں میں دماغی محنت کرتا ہوں ہے نا میں کوئی میں مزدوری کوئی کرتا ہوں میں تو دماغی مزدوری کرتا ہوں میں کیسی مزدوری کرتا ہوں دماغی مزدوری کرتا ہوں کہ میں آپ کو سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو کیسے بات بتاؤں کس طریقے سے سمجھاؤں ٹاپک کیسے کلیئر کروں ہے نا تو یہ میں دماغ کا مزدور ہوتا ہوں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جسمانی مزدور ہوتے ہیں کارخانوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وزن اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہوتے ہیں کچھ توڑ رہے ہوتے ہیں کچھ بنا رہے ہوتے ہیں یہ ایسے جو ہوتے ہیں وہ جسمانی مزدور ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہر سماج کے اندر چار ورگ پائے جاتے ہیں جسے ہندوازم کے اندر ایک وہ چار لوگ ہیں براہن ویشیہ وہ شتری ویشیہ اور شر براہ ویشیہ اور شر براہ وہ شخص کہلاتا ہے براہن ہو شخت شخص ہے وہ ویکتی ہے جو بدھ جیوی ہے کیا ہے وہ بدھ جیوی بہت بہت مائنڈیڈ ہے وہ اچھے کام وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے اندر اچھی باتیں کیسے پہنچائی جائے وہ شخص ہے جو کہ باؤنڈریز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے پرجا کی حفاظت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری میری پرجا پرجا کو کو کے اندر جو لوگ ہیں ان کوئی کوئی تکلیف نہ پہنچائے ہانی نہ پہنچائے ٹھیک ہے اور ویشیہ وہ شخص ہے جو کہ اس پرجا کی اس پرجا تنتر کے ویوسائے اکنومکس کو بنائے رکھتا ہے ویپار کرتا ہے یہ ویشیہ کے لاتے ہے ویشیہ ٹھیک ہے وہ جو ورڈ بیشیا ہے وہ ایک الگ ورڈ ہے یہ بیشیا ہے ٹھیک ہے یہ الگ ورڈ ہے یہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ایک ہے ایک ویکتی ہے شدر جو سب سے نیچے لیول پہ کہا جاتا ہے شدر شدر کہتے ہیں صاف ستھرائی رکھنے والا آپ کے سماج کے اندر صاف ستھرائی رکھنے والا اب ان لوگوں نے ان لوگوں کی مسکنسپشن کیا ہوا اسے سمجھے یہ لوگ کہتے ہیں براہمن جو ہے وہ سب سے اوپر ہے کھتری سے نیچے ہے ویشیوں سے نیچے سب سے نیچے گرا ہوا جو ہے شدر ہے یہ ایسا نہیں تھا یہ کچھ ظالم لوگوں نے اس کو ایسا بنایا سماج کے اندر ایسا بنا دیا اور وہ اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں ہر سماج کے اندر چار ورگ ہوتے ہیں ہر سماج کے اندر چار لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ ایک سماج کا ایک ایک سماج کا جو ہے بلو پرنٹ تیار کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں کیسے سکھا سکتے ہیں وہ کہلائیں گے وہ اس جمع اس, اس حصے کے بدھی جیوی کہلائیں گے وہ کہلائیں گے اس حصے کے بدھی جیوی ٹھیک ہے اور وہ شخص جو نیچے کا شتریہ جو ہے شتریہ کیا کہلائے گا شتریہ کہلاتا ہے جو کہ آپ کے سماج کو کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کو اس کی حفاظت کرتا ہے اور بھائی وہ سیکیورٹی دینے والے ہو گئے وہ لوگ پھر اس سے نیچے جو ویپاری ہیں جو ویپار کرتے ہیں آپ کے سماج کو جو ہے ویپار سے سنبھالتے ہیں کہ آپ کا سماج جو ہے اس کے اندر پیسے کی انکم بنی رہے پیسہ آتا رہے پیسہ چلتا رہے سماج کی جو ضرورتیں ہیں اکنومی ہے وہ چلتی رہے اور ایک سب سے نیچے جو درجے کا جو وہ ہو گیا شدر جو کہ صاف ستھرائی کی دھیان رکھے گا یہ سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں کے لیے ہیں اگر کوئی ان میں یہ سمجھے کہ شدر جو ہے وہ نیچے درجے کا ہے اور گراوا ہے تو اس کی مانسکتا بیمار ہے شدر اپنا کام کر رہا ہے اگر میں صاف ستھرائی نہ کرتا جیسے میں یہاں پر ہوں میں صاف ستھرائی نہ کرتا یہاں پر بیماریاں پھیلنی شروع ہے دیکھو نا یہ سویپر جتنے بھی ہیں جو صاف ستھرائی کرتے ہیں وہ اگر صاف ستھرائی نہ کریں تو بیماریاں پھیلنی شروع ہو جائیں گی کتنی امپورٹینس ہے ان کی امپورٹینس ہے یا نہیں ہے ان کی اب ہم ویپاری کو دیکھیں ویپاری کام نہ کریں تو اکنامیکل جو میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو جو بتا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں دھیان سے سننے والی بات ہے یہ ویپاری جو ہے اگر یہ کام نہ کریں تو سماج کے اندر پیسہ آنا بند ہو جائے گا پیسہ آنا بند ہو جائے گا تو پریشانی ہو جائیں گی اب آپ اپنے خرچے نہیں اٹھا پاؤ گے ٹھیک ہے اب یہ شتری اگر کام نہ کریں اگر یہ پروٹیکشن دینے والے اپنا کام نہ کریں جیسے پولیس ہے پولیس اپنا کام نہ کرے ہڑتال پہ چلی جائے چوری چکاری بڑھ جائے گی پریشان کرنے والے لوگ زیادہ پیدا ہو جائیں گے اگر یہ بدھی جیوی لوگ اپنا کام نہ کریں جو کہ سماج کے بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں سماج کو صحیح طریقے پہ لے کے چلتے ہیں تو سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا بری چیزوں کا شراب بکنی عام سارے غلط کام عام ساری بری چیزیں جو ہے گندی گندی چیزیں جتنی بھی ہیں سارے عام ہو جائیں گے کھل کر تو یہ چاروں جو شخصیت ہیں ہر سماج میں ہوتے ہیں بدھی جیوی پروٹیکشن دینے والے ٹھیک ہے حفاظت کرنے والے اور یہ ویپاری لوگ اور یہ شدر جنہیں کہا وہ صاف ستھرائی رکھنے والے یہ دونوں یہ چاروں کے چاروں جو ہیں برابر اکویلٹی کے ہیں یہ برابر حیثیت کے لوگ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے ہمارے یہاں اسلام کے اندر اسلام کے اندر یہ چاروں لوگ جو ہیں برابر ہیں اور دوسرے جگہ پر جو ہے ان کے اندر لیول کر دے کہ یہ اتنا اونچا ہوتا ہے یہ اتنا نیچا ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے بدھ جیوی کی اس لیے محبت زیادہ ہوتی ہے بدھ جو اونچے مطلب جو لوگوں کو اندر برائیوں کو نکالتا ہے اس کی اس کو اس لیے اوپر اتنا دیا جاتا ہے دھیان رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت اندر کی دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر رہا ہوتا ہے نا تو جب جو دل کی بیماریوں کو دور کر رہا ہوتا ہے تو اس سے دلی کنیکشن ہو جاتا ہے نا ہے نا اس سے دلی کنیکشن ہو جاتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں سے جو بدھی جیوی ہوتے ہیں دلی کریکشن ہوتے ہیں یار یہ تو بات صحیح ہے تو محبت سے پیدا ہے لیکن جو پروٹیکشن دے رہا ہے بھائی اس سے بھی تو محبت رکھنی چاہیے کہ ہماری مدد کر رہا ہے ہماری ہمارے کو سیفٹی دے رہا ہے اور جو ویپار کر رہا ہے اس سے بھی تو محبت رکھنی چاہیے کہ بھائی ہمارے سماج کی جو ہے اکنومی کو بنائے رکھا ہے اس نے اور جو لوگ ہمارے سماج کی صاف ستھرائی کر رہے ہیں ہماری ہمیں بیماری بیمار ہونے سے بچا رہے ہیں ہمارے آس پاس بدبو ہونے سے روک رہے ہیں گندگی ہونے سے روک رہے ہیں ان سے بھی تو محبت کرنی چاہیے ان کو بھی تو یہ سمجھنا یہی یار یہ بھی کتنے اچھے لوگ ہیں انڈیا اگر صفائی نہ کریں تو یہ کیا ہوگا ہمارا ہم تو پریشانی ہو جائیں گے تو کل ملا کے ہم لوگوں کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے بھید بھاؤ بہت بری چیز ہے ایک سماج کو توڑ کے رکھ دیتی ہے کئی حصوں میں طاقت کو ختم کر دیتی ہے بھید بھاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ایک ہو کے رہو ورنہ تمہیں مفہوم مت بناؤ ایک ہو کے رہو ورنہ تم پست ہو جاؤ گے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنے کے لیے سے ایک ہونا ہے بھائی محبت کے لیے محبت کے ساتھ ایک ہونا ہر کسی سے محبت رکھو محبت کے ساتھ ایک ہونا آپ اب آپ کسی کو نیچا نہیں سمجھیے آپ کسی کو برا نہیں سمجھیے جب آپ محبت رکھو گے تو آپ جو ہے آپ اوپر ہوتے چلے آؤ گے جب آپ محبت کرو گے تو آپ آپ سے دوسرا محبت کرے گا آپ اکیلے دس لوگوں سے محبت کریں گے تو دس لوگ آپ سے محبت کریں گے نہیں کریں گے آپ کی طاقت زیادہ ہوئی ان کی طاقت زیادہ ہوئی آپ کی محبت آپ سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں آپ زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ سے لوگ زیادہ محبت کریں گے کیونکہ آپ دس لوگوں سے محبت کر رہے ہیں دس لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں آپ سو لوگوں سے محبت کر رہے ہیں سو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں تو پاپولرٹی کس کی زیادہ ہوئی آپ کی زیادہ ہوئی نا تو اس لیے زیادہ سے زیادہ محبت کو پھیلاؤ پیار بھائی چارے بھائی چارگی کو پھیلاؤ نفرت کو روکو توڑو کاٹو اور پیار محبت کو آگے یہ پیار پیار محبت کہتے ہیں ہر کسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر کسی کے ساتھ برابر کا ویوہار کرے ہاں اپنے دین کو مت بھولو کہ ہمارے بھائی نماز ہے قرآن ہے بھائی جو جو بیسک ہے جیسے کہ نماز کا پڑھنا بیسک ہے زکوٰۃ دینا بیسک ہے حج کرنا بیسک ہے ٹھیک ہے اور روزہ روزہ بول دیا نا روزہ بیسک ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو یہ پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت ایمان لانا نماز پڑھنا ٹھیک ہے روزہ رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا حج کرنا یہ بیسک کام کرتے رہو آپ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ کلیئر ہے آپ کو بات صاف ستھرائی کیا ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے تو اپنے آپ کچھ کوشش کرو کہ آج ہاں ایک چیز اور جو ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے جب کوئی لوگ ادا نہیں کر رہے ہوتے جب کم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا بہت کم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں کر رہا ہو یا بہت کم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اس سنت کے ادا کرنے کا اجر جو ہے سو گنا بڑھ جاتا ہے کتنا ہو جاتا ہے سو گنا بڑھ جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایسا اجر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر بس ایسا قبول کر لیتے بہت زبردست کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں میں زندہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی یاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں میں زندہ رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے اب ایز ایک شخص ہے مہاتما گاندھی کی بات کروں گا سماج کے اندر کوئی بھی جو ہے سامنے نہیں آ رہا تھا آپ نے پڑھا ہے نا مہاتما گاندھی کے بارے میں مہاتما گاندھی جی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سوتنترتا سنگرام کو آگے بڑھایا انگریزوں کے خلاف کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن ہمارے مہاتما گاندھی جی آئے جب مہاتما گاندھی جی آئے تو ان کو ابھی تلک یاد کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے کرتے کرتے ہیں لوگوں تو جب یہ اگزامپل کے طور بتایا کیونکہ مہاتما گاندھی نے اس کام کو شروع کر دیا جب کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کرنا بہت سارے لوگ کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو کیا تو ان کو لوگ باغ یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے اسی طرح سے جب ایک شخص نبی علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرتا ہے جو کہ ختم ہو رہی ہے جسے لوگ بہت بہت کم کرتے ہیں جب اس سنت کو وہ شخص ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ اسے لوگ کئی کئی صدیوں تک یاد رکھتے ہیں کئی کئی صدیوں تو آپ لوگ بھی ایسے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ ٹھیک ہے